اور تمہارا رب بخشنی والا مہر والا ہے اگر وہ انہیں ان کے کیے پر پکڑتا تو جلد ان پر عذاب بھیجتا بلکہ ان کے لیے ایک ودا کا وقت ہے جس کے سامنے کوئی پنا نہ پائیں گے